ابو العلا بن شخیر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کو کھنکار آیا تو آپ نے اسے اپنے بائیں جوتے کے نیچے تھوک دیا پھر اس کو اپنے جوتوں کے ساتھ رگڑ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جوتے سے اس کو رگڑ دیا حدیث نمبر چودہ سو تیس مسند احمد